جناب نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مینا سے واپسی پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یعنی یا محسم میں ذرا دیر سوتے پھر مکے میں داخل ہوتے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے یعنی طواف ودا کیا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار بارہ